ارے اس پر تو بہت تفصیلی کلام ہو چکا میرے جان آپ بہت دیر میں تشریف لائے میرا خیال کئی دفعے یہ بیان ہو چکا کہ داڑھی ایک قبضہ چاہیے مٹھی میں لے کر یہاں سے کاٹی جائے یہی صحیح طریقہ ہے جو خوشکشی وغیرہ ہے یہ داڑھی شرم اصل میں داڑھی نہیں